الصلاة القائمة بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عامالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له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 فأعوذ بالله السميع العليم من من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين الذين آمنوا كتب كتب عليكم الصيام كما على قبلكم لعلكم تتقون بزرگان دین نوجوان ساتھیوں حاضرین مسجد یہ صورت البقرہ کی ایک بڑی مشہور اور معروف آیت تلاوت کی گئی ہے جو آیت تقریباً ہمارے بہت سارے ساتھیوں کو یاد ہوگی اور اس کا معنی اور مطلب بھی معلوم ہوگا چونکہ تقریباً ماہ رمضان کی ابتدا میں ہمیشہ سارے خطبہ سارے مقررین اور سارے واحدین اس آیت کو کہا کرتے ہیں چونکہ قرآن پاک یہی وہ آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے روزے کی فردیت ماہ رمضان کے روزے کی فردیت کا اعلان کیا ہے ماہ رمضان بالکل قریب آ چکا ہے بس ایک دو دن باقی رہ گئے ہیں ماہ رمضان کی آمد پر نبی علیہ السلام سلام اپنے اصحاب کو اور اپنی امت کو چند چیزوں سے آگاہ کیا کرتے تھے جب رمضان قریب آ جاتا اور شروع ہونے کا وقت ہوتا تو نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو متربع فرماتے اور انہیں آگاہ کر کے اور ان تمام چیزوں سے بچنے کی ہمیشہ تاکید کرتے جو روزے کو نقصان پہنچانے والی ہیں اور ان تمام اعمال کے پابندی کرنے کا حکم دیتے جو رمضان اپنے اندر لے کر کے آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا اسی لیے امام ترمدی امام ابن ماجہ امام احمد بن حنبل امام بحقی رحم اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ماہ رمضان جب قریب آیا تو آپ نے اپنے اصحاب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے مسلمانو اذا کانا اول لیل اذا اول لیلت من شہر رمضان اے یاد رکھنا کہ رمضان کا مہینہ جو تمہارے قریب آ چکا ہے اور اب قریب ہے کہ تم رمضان میں داخل ہو جاؤ یہ رمضان جب آتا ہے تو کیسے آتا ہے اللہ رب العالمین کا کیا نظام کیا طریقہ کیا رحمتیں اور مفرتیں برکتیں ہوتی ہیں آپ اس سے آگاہ کر کے فرماتے کان اول من شہر رمضان اے مسلمانوں جب رمضان کا چاند نکل آئے رمضان کا مہینہ شروع ہوا غروب آفتاب کے بعد مسلمانوں نے چاند کو دیکھ لیا رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا اسی وقت اللہ رب العالمین نے کائنات میں بڑی تبدیلی واقع کر دی نمبر ایک آپ نے ساتھ نمایا ادا کانا اول لیل من شہر رمضان سفدت الشیاطین و مردت الجن او کما کانا لحف راتنام رمضان کا چاند نکلتے ہی سب سے پہلا عمل جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ یہ کہ سارے شرکس جن اور شیاطین کو اللہ تعالیٰ جکڑ دیتے ہیں تاکہ آدم کی اولاد کو مومنوں کو رمضان کے مہینے میں گمراہ نہ کر سکیں یہ اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا کتنا کتنا بڑا احسان اور کتنا بڑا کرم ہے کہ آپ سے برائی کروانے والے آپ کو گمراہی کی راہ پر لے جانے والے آپ کے سب سے بڑے دشمن ابلیس اور شیاطین کو اللہ تعالیٰ جکڑ دیتے ہیں تاکہ مومن آزادی کے ساتھ میں کام کرے اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرائے نمبر دو آپ فرماتے ہیں فلم یوفت منہ باب او کما تارا رہے سلاسان دوسرا عمل یہ ہوتا ہے کہ چاند نکلتے ہی غلقت ابواب النار جہنم کے سارے دروازوں کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں فلم یفتح منہا ماب جہنم کا ایک دروازہ بھی اللہ تعالیٰ کھلا نہیں رکھتے تاکہ میرا کوئی بندہ جہنم میں نہ جائے سارے دروازے جہنم کا بند کر دیا نمبر تین نبی علیہ السلام صاحب فرماتے ہیں وہ فتحت ابواب الجنہ وہ فتحت ابواب الجنہ اور جنت کے سارے دروازوں کو اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں فلم منہا لاد جنت کا کوئی ایک دروازہ اللہ تعالیٰ بند نہیں رکھتے نمبر چار ونا مراد من السما اور ساد نکلتے ہی سورج غروب ہوتے ہی رمضان جیسے شروع ہوا تراغی کی نماز پیشہ کے بعد پڑھیں گے اور سے ہر رات کے آخری حصے میں کریں گے روبا کل ہم رکھیں گے لیکن اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ذرا دیکھو ان تمام چیزوں سے پہلے سورج گرو ہوتے ہی چاند نکلتے رمضان جیسے شروع ہوا نادا من السما چوتھا عمل یہ ہے کہ نادا من السما آسمان سے آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے ایک ندا دینے والا ندا لگاتا ہے اور ندا کیا ہوتی ہے یا باغی الخیر اقبل یا باغی الخیر اقبل ویا و یا اقصر او کما تعالی اور کنا تانا اللہ فرماتے ہیں ندا لگانے والا یہ ندا لگایا یا خیر اقبل اے جنت کے طلب گارو اے ثواب کے طلب گارو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو ڈھونڈنے والوں اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ تمہیں صحت اور آفیت اور زندگی کے ساتھ عطا کر دیا ہے اس کو غنی سمجھ لو پتا نہیں پچھلا رمضان جو گزرا ہوا ہے کتنے ساتھی اس مسجد میں نماز پڑھتے رہے ہوں گے لیکن آج آنے والا کل رمضان جو ہے اس رمضان سے پہلے وہ قبرستان پہنچ گئے ہیں اس رمضان سے وہ محروم رہ گئے ہیں آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے یا باغی الخیر اکبر یا باغی الشر اکشر اے نیکیوں کے طلبگار اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی حاصل کرنے والے جنت کے خواہش مندو یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ تمہیں زندگی میں پھر نصیب کر دیا ہے اس لیے اقبیل نیکیاں کرنے میں اللہ تعالیٰ کا سے اجر و ثواب حاصل کرنے میں اپنے قدم کو آگے بڑھا کل تک جتنی نیکیاں کرتا تھا جتنی بھاگ دوڑ کوشش کرتا تھا اور جتنا اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتا تھا اس پر اتفاق نہ کر اپنے قدم کو آگے بڑھا اس کی وجہ کیا ہے یہ رمضان کا مہینہ ہے اگر تھوڑا سا کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے بہت زیادہ بہا کر کے دیں گے یہ بہترین سیزن اور موقع ہے اللہ اللہ تعالیٰ کی ریگا اللہ تعالیٰ کی خوشنوبی اجر ثواب اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا اس لیے روزانہ اعلان کرتا ہے فرشتہ یا باغی الخیر اکبر و یا باغی الشر اکثر اے گناہ کرنے والے اے کرنے والے اللہ تعالیٰ کی نا فرمانی میں زندگی گزارنے والے یہ رمضان کا مہینہ ہے توبہ استغفار کا مہینہ ہے مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے اس لیے رمضان آ گیا ہے اب تو اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کر لے اور برائیوں سے باغ آ جا نمبر پانچ نبی شام فرماتے ہیں اے رمضان کا چاند نکل نکلتا ہے پہلی ہی رات سے اللہ تعالیٰ من ہزاروں لاکھوں وہ اللہ کے بندے جنہوں نے گناہ کیا گناہوں کی وجہ سے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے رمضان لگتے ہی بے شمار ایسے گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے ایک دو دن کا معاملہ نہیں ہے نبی علیہ السلام آگے ساتھ نماتے ہیں وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ جہنم سے آزاد کرنے کا سلسلہ چاند نکلنے کے بعد رمضان کی پہلی رات سے شروع کرتا ہے وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اور جہنم سے آزاد کرنے کا سلسلہ ایک دو دن نہیں بلکہ سارے رمضان کی تین یا انتیس راتیں جو ہوتی ہے تمام راتوں میں اللہ تعالیٰ بے شمار جو برائیاں کر کے جن جہنم واجب تھی اللہ تعالیٰ انہیں انہیں جہنم سے آزاد کرنے کا سلسلہ سارا رمضان باقی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ان خوش نصیبوں میں ہم تمام لوگوں کو شامل کر لے جو رمضان کی پہلی رات سے اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتے ہیں

کرنے اور جہنم سے آباد کرنے کا اس سے بڑا موقع کب نصیب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس اس حدیث میں جتنی فبیلتیں بیان کی گئی ہیں سب کا مستحق ہم تمام ساتھیوں کو بنا دے میرے نبی علیہ بھائی اسلام رمضان کی ابتدا میں یہ حدیث سنا دیتے تھے تاکہ ہر مسلمان ہر کلمہ گو جہنم سے آباد کرانے کی فکر کرے توبہ استغفار استفار کرے زیادہ سے زیادہ نیک امال کرے زیادہ سے زیادہ اجر ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرے نمبر دو نبی علیہ شراف کے فرمان کے مطابق میرے بھائی رکھنا رمضان کا روزہ رکھ لینا تو آسان ہے رمضان میں کی پابندی کر لینا بھی آسان ہے لیکن سب سے بڑا کام یہ ہے کہ رمضان رمضان کے روزے اور کی جو آپ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں اور رمضان میں تراجی کی نماز پڑھتے ہیں رات میں جگ کر کے جو عبادت کرتے ہیں کوشش کریں کہ وہ آپ کی محفوظ رہے آپ روزے کی حفاظت کریں اپنے اپنے عبادات کی حفاظت کریں اپنی تراویح کی عبادت کریں حفاظت کریں اگر آپ نے حفاظت نہ کیا تو یوں ہی آپ کے سارے اعمال رمضان کے ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں اسی لیے نبی علیہ سلاط اسلام اپنے صحابہ کو آگاہ کرتے تھے اور قیامت تک آنے والے امتیوں کو آپ نے متنوع کر دیا فرمایا اے مسلمانوں یاد رکھو ملم یدا صحیح بخاری کی روایت ملم یدا قول الزور والجهل والعمل به فليس لله هذا في ان يدع طعامه وشرابه او كما قال عليه الصلاه والسلام اے لوگو یاد رکھو رمضان کے مہینے میں جس انسان نے سحر کیا اور دن بھر بھوکا پیاسا روڑا رکھا من لم يدع قول الزور کھانے پینے کے ساتھ جس نے اپنی زبان کی حفاظت نہ کیا من لم يدع قول الزور جس نے جھوٹی گواہی دینا جھوٹی جھوٹ بات کرنا اور جھوٹھی باتیں کرنا اور اسی طرح سے جہالت اور ناراضی لاگانی اور ناجائز چیزوں سے بات نہ رہا اکبر نبی علیہ مطلب فرما رہے ہیں اے مسلمانوں من لم یدا قول الزور والعمل والجهل والعمل به جو انسان روضہ رکھ کر کے جو انسان رمضان کے مہینے میں روضہ رکھ کر کے اپنی زبان سے جھوٹ باتیں چھوڑ نہ دے اپنی آنکھوں کی حفاظت نہ کرے اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے اپنے کان کی حفاظت نہ کرے جھوٹ گیمت چوری شکما شکایت اے اسی طرح سے اے بہت مقام تراشی گالی بلوچ ان تمام چیزوں سے جب تک انسان روزہ رکھ کر کے چھوڑ نہ دے تو آپ نے ساتھ ہمارا فلئی صلی اللہ حاجہ فی انگدا کام ہو شراب ہو تو ایسے انسان کو کھارا پینا بھی چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے روزہ اصل میں میرے بھائیوں صرف پیٹ کا نہیں ہے زبان کا روزہ ہو آنکھ کا روزہ ہو کان کا روزہ ہو تاریخ ہے حضرت علی نبی تعلیم رضی اللہ تعالیٰ ہو مسجد نبی پر خیر ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں اور آپ نے ساتھ سمایا اے مسلمانوں یہ رمضان تمہارے قریب آ چکا ہے رمضان کا روزہ تمہیں رکھنا ہے اور تم میں سے جو انسان روزہ رکھے پیٹ کا اسے کہے فل یسم سم اہو ول یسم بس رہو ول یسم لسان اہو صرف پیٹ کا روزہ نہ رکھے اسے کہیں کہ اپنے کان کا روزہ رکھے اپنے آنکھ کا گا رکھے اپنی سوال کرے گا رکھے پھر آخر میں علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روبے والے دن اور غیر روبے والا دن جو ہے یہ دونوں یکساں نہیں ہونا چاہیے روبا وہ ہے کہ دنیا کہے کہ ہاں یہ انسان روبے سے ہے کیوں اس نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کیا اپنے آنکھ کی حفاظت کیا اپنے کان کی حفاظت کیا اپنی زبان کی حفاظت کیا اگر کوئی شخص شہر کرنے اور رمضان کا روزہ بھوکا پیاسا رکھتا ہے لیکن آنکھوں کی حفاظت نہ کیا کاروں کو گناہوں سے نہ بچایا اپنے سماج کو برائیوں سے نہ بچایا اپنے اخلاق کو برائیوں سے نہ بچایا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فلیس للہ حاجہ فی ان طعامہ و شرابہ ایسے انسان کو کھانا پینا چھوڑنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں حقیقی روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے حقیقی روزہ کیا ہے میرے بھائیوں نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنو آپ نے شاہ فرمایا لیس السیام ان لیس السیام ان اتحام و شراب کھانے پینے کے چھوڑ دینے کا نام اصل میں روبا نہیں ہے انما السیام ان لغو و غفر حصل میں روبا کی ہے کہ روبے دار اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہوں اور اپنے آپ کو ہر قسم کی برائیوں سے بچانے لے رکھ کر کے نافرمانی کرنا روبا رکھ کر کمائی کرنا روبا رکھ کر کے حرام کاریاں کرنا ایسے روبے کی کوئی قدر قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو روبے کی حالت میں ان تمام چیزوں کو چھوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے جو ہمارے روبے کو نقصان پہنچا دینے والی ہیں نمبر تین بہت ہی ضروری ہے میرے بھائیوں آخر آپ رمضان کے مہینے میں ہر سال آپ جب روزہ رکھتے ہیں چودہ چودہ گھنٹے ایک دو نہیں رہتے ہیں بھوکے پیاسے رہنے کے کیا مطلب ہے کوئی ہند بات کا ماحول تو نہیں ہے کہ بھوک ہڑتال کر کے حکومت سے اپنی کوئی بات منوانا آپ چاہ رہے ہو آپ ذرا سوچے آپ بھوکے پیاسے رہ کے کیا مقصد آپ کا ہے کیا بھوک ہڑتال آپ نے کیا ہے ساری دنیا کے مسلمانوں نے بھوک ہڑتال کر کے حکومت سے کوئی بات اپنی منوانا چاہتے ہیں اپنے نظام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں آپ کیوں بھوکے پیاسے رہتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہے بھوک ہڑتال نہیں ہے ہنگامہ ہو دندا فساد نہیں ہے ایک ایک مسلمان ہر مسلمان جو سال میں ایک مرتبہ رکھتے ہیں اس کا مقصد ایک ہے ایک مقصد ہے لعلکم اے اللہ نے تم پر روزہ فرض کرا دیا ہے تاکہ روزے کی برکت سے تمہارے اندر تکوا آ جائے میرا مقصد ہے میرے بھائیو بھوکا رہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر تکوا آ جائے ہم متقی بن جائیں اگر رمضان گزر جائے ہمیں تقوی حاصل نہ ہو تو وہ گویا کہ ہمارا رمضان یوں ہی بیکار گزر گیا تقوی کس کو کہتے ہیں کیا دو چیزوں کا نام ہے نمبر ایک تمام عوامل جن چیزوں کا حکم اللہ نے ہم کو دیا ہے جو چیزیں ہم پر فرض ہیں جو ہم پر واجب ہیں ان تمام چیزوں کو بچانا ہے اور جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں منع کر دیا ہے ان تمام چیزوں سے آپ باز رہے ان تمام چیزوں کو آپ ترک کر دیں میرے بھائیو اسی چیز کا نام ہے تقویٰ گناہوں سے بچنا اور فرائض کی پابندی کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آباد کرا لینا اسی چیز کا نام تقوی ہے ایک مسلمان آج رمضان بھر نماز پڑھتا ہے اور جس دن عید کا چاند نکلا پھر گیارہ مہینے کے لیے اس نے نماز کی چھٹی کر لی اب گیارہ فرما برداری کیا اور گیارہ مہینے اس نے اللہ کی نافرمانی کی یہ کون سا تقوی ہے کہ ایک مہینے فرما برداری اور پورے گیارہ مہینے اس نے نافرمانی کیا ہے روزے روزے کا مطلب یہ ہے روزے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے اور آپ کے اندر تقوی آ جائے العالمین ہمیں ایسا ہی روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے جس کی برکت سے ہم تمام مسلمانوں کی دلوں میں تقوی آئے اے تو آ گیا میرے بھائیو تو یاد رکھنا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں علی کبھی تقوی اللہ فإنه واسع كل شيء اے مومن اپنے اندر تم تقوی پیدا دین اسلام کا سارا دار مدار اللہ رب العالمی نے تقوی اللہ پر رکھا ہے اگر تقوی اللہ آ گیا آپ اللہ کے فرما دار ہوں گے آپ کے دل میں تقوی آ گیا آپ امانت دار ہوں گے آپ کے دل میں تقوی آیا آپ ماں باپ کے فرما دار ہوں گے آپ کے دل میں تقوی ہوگا آپ امانت دار ہوں گے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ایک جانور بھی آپ پالتے ہیں اگر تقوی ہوگا تو اس جانور اجیت ادا کریں گے اور اگر دل میں تکوا نہ ہو تو آسمان والے رب بھی نہ فرمانی کریں گے اور اپنے گھر میں بوڑھے ماں باپ کو بھی گالیاں دیں گے ضرورت ہے تقوی پیدا کرنے کی یا الذین آمنوا کتب علیکم السیاد کما کتب الذین من قبلکم لعلکم تتقون یہ تیسری چیز یاد رکھے رمضان سے پہلے ہمیں اس کے لیے تیار ہو جانا چاہیے اقول قولی ہذا واستغفر اللہ من كل ذنب واتوب الیہ الحمد للہ وقفا وسلام الدین اما امباد چوتھی چیز جس کا رمضان سے پہلے لحاظ رکھنا ضروری ہے وہ یہ میرے بھائیو ابھی ہم نے سنایا آپ لوگوں کو کہ نبی علیہ سراغ شام نے فرمایا یا باغی الخیر اقبل ولا باغی الشر اکثر اس لیے چوتھی چیز ضروری ہے رمضان میں قدم رکھنے کے پہلے پہلے جیسے آپ مسجد میں آنے کے پہلے پہلے آپ نے وضو کر لیا پاک صاف ہو گئے نہا دھل لیا تیاری کر لی ایسے رمضان میں قدم رکھنے کے لیے آپ ست کے دل سے توبہ استغفار کر لیں توبہ استغفار کیا ہے میرے بھائی اے اللہ آج تک جتنا توبہ استغفار کیا ہے رمضان مطابق اللہ تعالیٰ صحت کر لیں تین چیزیں پائی جائیں گی تو اس کو کہا جاتا ہے آپ نے سچی توبہ کیا ہے کیوں بہت سارے لوگ توبہ کرتے ہیں رمضان آ گیا الحمدللہ بالکل تیار ہو گئے نئے جوڑے بھی خریدے ہو گئے نئی ٹوپی بھی ہوگی نیا مسمار بھی ہوگا مسجد میں آنے کا نیا جوتا چپل بھی پہن رکھے ہو گئے سب تیاری کر رکھی ہے لیکن کیا نیت کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس لیے روبا رکھتے ہیں جو سال بھر گناہ کی ہیں تاکہ معاف ہو جائیں اور کبھی یہ نہیں کہتا اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہم نہیں کریں گے آئندہ بھی ہم کو گناہ سے بچانا نیتوں میں ہوتی ہے صرف رمضان تک گناہ چھوڑنے کی نیت ہوتی ہے اسی لیے اس بدبخت کو صرف رمضان تک اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتا ہے رمضان گزر جانے کے بعد وہی رفتار بے دھنگی جو پہلے اب بھی ہے ویسے ہی بے دین بن جایا کرتا ہے اسی میرے ساتھ کو توبہ کرو توبہ کے لیے تین شرطیں ہیں نمبر ایک جو گناہ آج تک آپ کیے تھے اس کو آپ چھوڑ دیں نمبر دو آئندہ نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ سے آپ پکا وعدہ کر لیں اللہ آئندہ یہ گناہ ہم نہیں کریں گے نمبر تین جو گناہ آپ نے کیا ہے آپ کے دل میں اس گناہ پر ندامت شرمندگی اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے یہ تین شرطیں ہیں توبہ کی تو رمضان آنے کے پہلے پہلے صرف کے دل سے میرے بھائیو توبہ کر لو کیوں اگر آپ توبہ کریں گے تو رمضان کی برکت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من شام رمضان ایمان اللہ تسامہ غفر له ما تقدم من دنبی جو انسان صرف کے دل سے توبہ کر کے اخلاص کے ساتھ سچی توبہ کریں گے رمضان کے بعد ہم بے نمازی بن جائیں گے نہیں جو گناہ آج تک آپ کر رہے تھے اس کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا آپ اللہ تعالیٰ سے عہد کر لے نمبر چار میرے بھائی بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اور آپ رمضان کے رمضان کے مسائل پوچھیں کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا ضروری ہے کن چیزوں سے بچنا چاہیے کن چیزوں سے روزہ خراب ہوتا ہے کن چیزوں سے ہمارا اور ہماری نیکیاں برباد ہوتی ہیں دین کا سیکھنا روزے کے حکام رمضان کے مسائل سیکھنا بہت ہی ضروری ہے عالم کے پاس دیکھ کر کے سیکھیں ٹیلی فون کے ذریعے اور کسی کے پاس دیکھ کر کے آپ دین کو سیکھ لیں نمبر پانچ اور آخری چیز نبی شام نے روزے کے جو آداب بتائے ہیں ان آداب کا ہمیں خیال کرنا چاہیے نبی ندی الحسرات سامنے ساتھ رمایا روزہ رکھ کر کے خبردار

کوئی نافرمانی نہیں کرنا حیائی اور برائی کی باتیں نہ کرنا اور نہ تو کوئی بے حیائی کے کام کرنا ان چار چیزوں سے نبی علیہ السلام نے فرمایا رونا رکھ کر کے اپنے آپ کو بچاؤ اگر ان چار چیزوں سے ہم نے آپ اپنے آپ کو بچایا تو انشاءاللہ ہمارا روزہ بھی مقبول ہوگا ہماری نفرت بھی ہوگی ہمیں جہنم سے آزادی بھی ملے گی ہمیں و ثواب بھی ملے گا اور ہم جنت کے بھی وارث ہو پائیں گے اور ہم نے ان چیزوں کا رمضان وصام نہاره وقام ليله آپ کا جو امتی رمضان کا مہینہ صحت اور عافیت کے پاس پایا اس نے رمضان کے دن میں روزہ بھی رکھا وقام ليله اور رمضان کی راتیں میں اللہ کی عبادت بھی کیا لیکن فلم یوب فر له چونکہ اس نے اپنے زبان کی حفاظت نہ کیا اپنے کان کی حفاظت نہ کیا روزہ رکھا لیکن برائیوں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں سے دور کر دے تو اللہ سے فرماتے میں نے کہا آمین اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو یہ باتیں یاد کرنے ان کو اپنانے ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ارحان آمین ہم نے جو بیمار ہوں ان کو شفا کلی عطا فرما جو مقروض اللہ تعالی ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان ہار اللہ تعالی ان کی پریشانیوں کو دور کر دے اے اللہ ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرما روزے رکھنے ترابی اور قیام کی توفیق نصیب فرما اور روز روزے کی جو برکتیں ہیں رمضان کی جو رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کا مستحق ہم تمام ساتھیوں کو بنا دے والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ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 رب